کر چکے جب راہ حق میں اصغر کو تب خیمے میں شہر رخصت مقرر کو بیان کیسے کروں بے کسی کے منظر کو ہی پیش منزل دشوار ابن حیدر کو کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو گول پہ ہم سے ہر ایک بی کا دل کم سے تھا ہو بالا ہر ایک بیوی کا دل کم سے تھا ہو بالا نہ کوئی مون تو یا ورنہ گود کا پالا کوئی لپٹ کی دامن سے کرتی تھی نالا کھڑے سر کو جھکائے ہوئے شہے والا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کرا تھا سوا سرور کو بٹایا گول پہ ہم شیر نے برادر کو بٹھایا پہ ہم شیر نے برادر کو بلند ہوتی تھی خیمے سے الش کی صدا بلند ہوتی تھی خیمے سے الدش کی صدا سکینہ کہتی تھی مفل سے جلد آؤ چچا کبھی پکارتی کوئی کے آؤ شیر خدا مدد کا وقت ہے شبیر ہو رہے ہیں جدا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کرا تھا سوار سرور کو بٹایا گھوڑے پہ ہم شیر نے برادر کو بٹایا گھوڑے پہ ہم شیر نے برادر کو پکاری زین بے مستر کہاں ہوئے اکبر پکاری زین بے مستر کہاں ہوئے اکبر اکیلا فوج اردو میں چلا نبی کا پسر خبر نہ لوگ چچا کی ہے کافی میں مستر کہاں پہ ہے میرا شیر جری و پہ کر کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی کرا تھا سوار سرور کو نوحہ کرتی تھی مقتل میں زینب کبرا یہ نوحہ کرتی تھی مقتل میں زینب کبرا بچانے والا کوئی میرے بھائی کا نہ رہا بلو بریدہ سے دیتا تھا ہر شہید صدا ملے حیات تو پھر ہو ہزار بار فدا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کرا تھا سوار سرور کو زینب سے الوداع ہم شیر کہا حسین نے زینب سے الوداع ہم شیر بلا رہے ہیں پے جنگ کب سے یہ بے پی خیال رکھنا سکینہ کا ہے بہت ہی تغیر معاف کرنا جو کر دے کبھی کوئی تفسیر کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو بٹھایا گھوڑے پہ ہم شیر نے برادر کو بٹھایا گھوڑے پہ ہم شیر نے برادر کو لجام تھام کے گھوڑے سے بولے یہ شبیر لجام تھام کے گھوڑے سے بولے یہ شبیر ہمارے ساتھ ہے ظلم و ستم کا تو بھی اسیر سفر ہے آخری تجھ پر میرا یہ دلگیر ہی ہے مولی تو خوار میرا وقت یقین کوئی نہ تھا کوئی کوئی نہ تھا جو کرا تھا سوال سرور کو وقت سے جب نے یہ سنا امام وقت سے جب نے یہ سنا زبان حال سے وہ بے زباں ہوا گویا حضور آپ پہ سو بار میری جان فدا رہے نصیب کے یہ فرض آپ نے سوپا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا سوال سوار سرور کو ہم شیر نے میرا گھر کو میں جانتا ہوں کہ یہ آخری سواری ہے میں جانتا ہوں کہ یہ آخری سواری ہے کرو جہادی خود مجھ کو بے قراری ہے سمو سے لپٹی ہوئی آپ کی دلاری ہے میرے پدر کو نہ لے جائے لپ جاری ہے کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو بٹھایا بول پہ ہم شیر نے برادر کو بٹھایا انیس رو ستے آپ کے وقت تھا محشر انیس رو ستے آپ کے وقت تھا محشر کوئی تو پیٹ تیتی تھی نہ کوئی بی بی سر کبھی تھی اپنے پیاروں کو رو کر کہاں پہ ہو ذرا یہ حال دیکھ لو آ کر کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا کوئی نہ تھا جو کرا تھا سوار سرور کو بٹایا پہ ہم شیر نے برادر کو بٹایا پہ ہم شیر نے برادر کو بٹایا پہ ہم شیر نے برادر کو بٹایا